سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایسی جگہ پر سکونت پذیر تھے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹنے والے لوگ گزرتے تھے میں ان کے قریب ہوتا اور ان سے سنتا تھا حتیٰ کہ قرآن کا کافی حصہ مجھے یاد ہو گیا ادھر لوگ اسلام لانے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے ایک آدمی آتا اور کہتا میں بنو فلاں کا نمائندہ ہوں اور ان کے اسلام کی اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں میرے باپ بھی اپنی قوم کے اسلام کی خبر لے کر گئے جب وہ ان کی طرف لوٹے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو اس کو امامت کے لیے آگے کرنا بس انہوں نے دیکھا کہ کس کو امام بنانا چاہیے جبکہ وہاں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن وہ ایسا آدمی نہ پا سکے جو مجھ سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا اس لیے انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا اور میں ابھی لڑکا تھا میں نے ان کو نماز پڑھائی اور مجھ پر ایک چادر تھی جب میں رکو یا سجدہ کرتا تو کپڑا اوپر اٹھ جاتا تو میری شنگاہ ننگی ہونے لگتی جب ہم نے نماز پڑھ لی تو بہت زیادہ عمر والی ایک بوڑھی عورت کہتی ہے اپنے قاری کا سرین تو ہم سے ڈھانپ لو پھر انہوں نے ایک کپڑا کاٹ کر میرے لیے قمیص بنائی جس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی حدیث نمبر پچیس سو تیرالیس مسند احمد